السلام علیکم this is doctor Asir Ajmal with lecture number 40 of forensic psychology today we will continue to talk about supporting victims of crime تو جیسا میں نے آپ سے پہلے ارض کیا تھا کہ فورینزک سائیکالوجی میں ہم جب فورینزک سائیکو تھراپی کرتے ہیں تو وہ ہم کریمنلس کے ساتھ کرتے ہیں جب ہم وائلنس ریڈکشن پروگرام کرتے ہیں تو وہ ہم پرپیٹریٹرز آف وائلنس کے ساتھ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جنہوں نے تشدد کے بڑے جرائم کیے ہوتے ہیں جو لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں بٹ وکٹم سپورٹ جو ایسپیکٹ ہے فورینزک سائیکالوجی کا وہ ہے کہ جناب جو لوگ ان کرائمز کا نشانہ بنے ہیں جو لوگ ٹارگیٹس ہیں وائلنس کے جو سروائرس ہیں آف اینڈ کریمنل سچویشن ان لوگوں کو کیسے ہیلپ کی جائے about what categories there are there are victims of violence and are victims of rape and of assault there are are there are robberies. There high hijack survivors and others اور ان کے بارے میں آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ میں نے دی تھی then we talk about phenomenon call P T S D اور post traumatic stress disorder جس کی ایک سمپلیفائڈ ورژن کو پہلے شیل شاک کہا جاتا تھا یعنی کچھ ایسی اموشنل ریسپونس جو آپ میں رہ جاتی ہیں بہت عرصے بعد تک کسی صدمے کے نتیجے میں اور یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ جو وکٹمس آف کرائم ہیں وہ ٹپکل پکچر آپ کو دیتے ہیں پی ٹی ایس ڈی کی یا ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی اور اس میں جو سب سے نمایاں چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اینگزائٹی اور ارشنل وریز اور اس میں پھر ایک خواہش اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کی بھی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جس کی وجہ سے فیملی ممبرز عموماً تنگ آ جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں then depression is another major sign of P T S D بہت زیادہ اداسی بہت زیادہ رونا ان ایکٹیویٹی کام کا کام میں دل نہیں لگنا کسی چیز کو کام کرنے کا دل نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ دین دیر آر بیکس وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کانسٹینٹلی وہ فلشز آتے ہیں اس کرائم کے جس کی آپ وکٹم بنے دین دیر از انسپلینڈ اینگ اینڈ اگریشن آپ میں اچانک کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے اور کسی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی دین دیر از اے لوٹ آف ڈسوسیشن یعنی آپ ہوتے کہیں ہیں اور سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اموشنس گئی ہوتی ہیں آپ کے تھاٹس کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں and finally we talk about low self esteem in the context of P T S D کہ عزت نفس جو ہے انسان کی بہت مجرو ہوتی ہے اور اپنی ڈگنیٹی اور اپنی نظروں میں اپنی عزت جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے بہت کمتر تصور کرتے ہیں so what kind of therapy do we use with people so first thing discuss was empathy empathy is like sympathy but it not sympathy sympathy کی طرح ہے لیکن یہ سمپتی نہیں ہے ہمدردی نہیں ہے یہ لیکن یہ ابلٹی ہے ویسا فیل کرنے کی جیسا کہ کلائنٹ فیل کر رہا so that's one difference been is the same kind of emotion تو ایک تو آپ نے اپنے کلائنٹ کو ایمپتھی دینی ہے then you have to provide emotional support to them یا جسے ہم ہولڈنگ کہتے ہیں you have to hold the client psychologically speaking physically hold نہیں کرنا ہم دیٹ کین پرابلمس ٹھیک ہے نا آپ کے پاس لیٹ سے کوئی وکٹم ہے سیکسل ابیوز کا and you try to physically hold there will be a problem leave me so you don't want to physically hold anybody psychologically hold کرنا ہے اموشنلی ہولڈ کرنا ہے جسٹ میٹر فور مہاورت ہم ہولڈنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں then we talk about cathartic therapies جس میں آرٹ میوزک اور ڈراما کی خاص طور سے بات کی گئی تھی and then we look that externalization externalization میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح we use again visual art to project the problem of P T S D the problem of difficulty problem of anxiety the problem of depression the problem of flashback all of these things together as a monster کوئی جن بھوت چڑیل جو کچھ بھی آپ سے کہنا چاہیں اسے ہم کہہ کے تو اسے کاغذ پہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں یا اس کا کوئی آبجیکٹ بنا لیتے ہیں ہم اسے اپنی سائیکولوجیکل اسپیس میں سے نکال کے ایک ایکسٹرنل اسپیس میں پروجیکٹ کر دیتے ہیں ائشنز a therapeutic way of dealing with P T S D then we look at this whole paradigm call debriefing debriefing سے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کوئی ایسی چیز ہے جو پیزیڈینٹ پرائم منسٹر وغیرہ کو دی جاتی ہے کہ جی لوگ جب کہیں پہنچتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے تو انہیں ڈی بریفنگ دی جاتی بریفنگ بھی جسم دس از اباؤٹ ٹراما کسی بھی لاس یا ٹرامے کے بعد جو ہم تھراپی کرتے ہیں جس میں ہم کلائنٹس کی ایکسپیرئنس اس کی فیلنگز اس کی ایموشنس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں اس ٹراما اور اس لاس کو ریزالو کرنے کے لیے اسے ہم ڈی بریفنگ بھی کہتے ہیں عام طور پہ یہ بریومنٹ میں کی جاتی ہے جبکہ کوئی کسی کا کوئی قریبی عزیز مر گیا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کرائم میں بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مرڈر کر دیا گیا ہے تو اب اس کی فیملی کو جو ہم تھراپی پرووائڈ کریں گے a lot of it can fall in debriefing context loss سے کوپ کرنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے ڈی بریفنگ کی جاتی ہے then we do another kind of therapy which is desensitization desensitization کیا ہے ڈی سینسٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں پریشان کر رہی ہے اس سے ہم ڈیسینسٹائز ہوں یعنی اس سے پریشانی محسوس نہ کریں اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب ایک چیز جو ہمیں بار بار پریشان کر رہی ہے بار بار تکلیف میں ڈال رہی ہے اس سے ڈیسینسٹائز کرنے کا کیا مطلب ہے وہ تو کانسٹینٹلی ہمارے ساتھ ہے بٹ دا ریالٹی از کہ وہ کانسٹینٹلی ہمارے ساتھ صرف اس لیے کہ ہم اسے کانسٹینٹلی اوائڈ کر رہے ہیں اور جتنا ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں اتنا وہ پینفل بنتی چلی جاتی so what does desensitization do it helps you through exposure to the thing repeated exposure to the thing to become used to it مثلاً کسی صاحب کو ڈر لگتا ہے چھپکلی سے رائٹ اب چھپکلی سے ڈر ہم ہو سکتا ہے ہم کہیں جی قدرتی ڈر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈر لگ سکتا ہے لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ ایک کمرے میں داخل ہی نہ ہو سکیں کہ جناب اس کمرے میں چھپکلی ہے اور رات کو سو نہ سکیں کہ کہیں انہیں دور دیوار پہ چھپکلی نظر آ رہی so that can cause a problem اسی طرح پی ٹی ایس ڈی جب کرائم کے بعد ہوتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں مثلاً فلیش بیک کو ہی لے لیں اب فلیش بیک آتا ہے انہیں وہ صدمہ یاد آتا ہے وہ حادثہ یاد آتا ہے وہ کرائم یاد آتا ہے اب وہ اس سے گھبراتے ہیں اس کو یاد آنے سے اور جب بھی وہ یاد آتا ہے تو یہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں ان کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں ہوائیاں اڑ جاتی ہیں اور جناب سخت تشویش میں مبتلا ہو جاتا اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ فلش بیک جو ہے وہ چلا جائے ہو سکتا ہے وہ فلش بیک تھوڑی دیر بعد چلا جائے لیکن وہ پھر آتا ہے اور اس سے آنے سے پہلے یہ دو تین گھنٹے صرف یہی پریشان رہتے ہیں کہ کہیں وہ فلش بیک پھر نہ آ جائے اور چونکہ وہ اس فلش بیک کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آ ہی جاتا ہے یہ that is the nature of human thought تو اس میں ہم ڈی سینسٹائزیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے اس فلیش بیک کو لے کے آئیے لیکن اسے پہلے انہیں ہم خوب ریلیکس کرواتے ہیں ڈیپ بریدنگ کروا کے مسل ریلیکسن کروا کے انہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ خود اس فلش بیک کو لے کے آئیے اور اس وقت تک دیکھتے رہیے اسے اپنے ذہن میں جب تک کہ قابل برداشت ہو جب قابل برداشت حد سے اوپر جانے لگے تو ہاتھ اٹھا دیجیے ہم یہ ایکسرسائز روک دیں گے تو امیجری میں امیجنیشن کے ذریعے ہم اس فلیش بیک کو لے کے آتے ہیں لیکن صرف اس حد تک جس حد تک کہ انسان جو ہے اس کو برداشت کر سکے کلائنٹ جو ہے اسے برداشت کر سکے اور جب برداشت سے اوپر چلا جاتا ہے ہم اس ایکٹیویٹی کو روک دیتے ہیں پھر اگلے سیشن میں پھر انہیں کرتے ہیں پھر ریلیکس کرواتے ہیں اور پھر اس فلش بیک کو واپس لے کے آتے جب تک کہ وہ اس کے مارے میں بالکل پریشان ہونا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے اور اس کے بعد پھر انہیں وہ فلش بیک تنگ نہیں کرتا اور چونکہ تنگ نہیں کرتا اور وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے تو پھر وہ آتا بھی بہت کام ہے that is the nature of human thinking human images کہ جب ہم ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے تو پھر ان کی فریکوینسی بھی آنے کی کم ہو جاتی ہے we try desensitization now I want to mention a unique therapeutic approach called eidetic therapy اب آئیڈیٹک کیا چیز ہے ہم سب میں کچھ نہ کچھ ابلٹی ہے آئیڈیٹک امیجری کی لیکن پہلے جیسے بات یہ تھی کہ آئیڈیٹک ہوتا کیا ہے آئیڈیٹک امیج وہ امیج ہوتا ہے جو ریالٹی کی جو بھی ڈسکرپشن ہے جو بھی اس کی امیج ہمارے ذہن میں بنتا ہے اس کو ڈسٹورشن کے بغیر کسی تبدیلی کے بغیر اسی طرح پرزرو کرنا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک کمرے کی ہم تصویر لیتے ہیں وہاں پہ چوبیس کرسیاں پڑی ہوئی لیکن آپ نے کبھی وہ کرسیاں گنی نہیں اچھا لیکن تصویر میں وہ چوبیس کی چوبیس کرسیاں نظر آ رہی اب آپ نے اس کمرے کو اچھی طرح سے دیکھا لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کرسیاں نہیں گنی you did not count the chair that were in that room نا what happened is that you went to the therapist and the therapist said to you میں نے آپ کو ابھی وہ کمرہ میں لے کے گیا تھا آپ نے اسے اچھی طرح سے دیکھا ہے کہیں ہاں جی دیکھا ہے اب آپ کہیں گے کہ اچھا میرے پاس یہ اس کمرے کی تصویر ہے اس تصویر کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے آپ اس تصویر کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں لیکن ابھی بھی آپ نے اس میں سے آپ کو یہ نہیں پتا کیا پوچھا جائے گا تو آپ نے نہ تو میزیں گنی نہ کرسیاں گنی نہ لوگوں کو گنا کچھ بھی نہیں گنا اب وہ تصویر آپ کے آگے سے ہٹا لے اور پوچھے کہ اچھا آپ ذرا بتائیں گے اس میں کتنی کرسیاں تھیں کمرے تو جن لوگوں میں اچھی آئیڈیٹک امیجری ہوتی ہے وہ اس تصویر کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے یا اس کمرے کے امیج کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے اور وہ گنیں گے ایک دو تین اس طرح کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ جناب چوبیس کرسیاں ٹھیک ہے most people might not be able to do it لیکن یہ ایک امیرکا میں بیسڈ پاکستانی سائیکولوجسٹ ہیں ڈاکٹر اختر حسن انہوں نے یہ تھراپی نکالی ہے کالڈ آئیڈیٹک تھراپی اسی آئیڈیا کو یوز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ امیجز ہمارے بچپن کے یا ہماری لائف کے ہمارے ذہن میں من و ان رہ جاتے ہیں وداؤٹ اینی چینج اور اختر حسن نے ایک اور بہت اہم کانسیپٹ دیا ہے کہ ہر امیج کے ساتھ کچھ باڈیلی اینرجی لنکڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب کوئی امیج ہمارے ذہن میں ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو انرجی جو پین جو سفرنگ جو ایموشنل ٹراما لنکڈ ہے وہ بھی ویسے کا ویسا ہمارے جسم میں ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے اور اختر حسن یہاں پہ ایک اور چیز بھی پروپوز کرتے ہیں کہ ذہن اور جسم میں جو ایک عارضی ڈسٹنکشن کی ہوئی ہے ہم نے ایک ٹیمپرری تو عارضی تو میں نہیں کہوں گا بلکہ ایک آربیٹریری ڈسٹنکشن کی ہے وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امیج اور سوما امیج اور اس کا جو باڈیلی کمپوننٹ ہے وہ ہولسٹکلی ہم اسے دیکھیں ایک مکمل نظر سے دیکھیں تو وہ ایک ہی چیز کے نام تو اب آئیڈیٹک تھراپی میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس امیج کو ریوزٹ کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ صدمے کی فیلنگز ایسوسیڈ ہے revisit image and we try to resolve by repeated visiting of the image we try to resolve the problem of traumatic stress response اب یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا ضروری ہے کہ اختر حسن جو ہیں وہ کن کن طریقوں سے یہ اکمپلش کرتے ہیں تو ایک تو جیسے میں نے کہا کہ امیجری ہے imagery is the most powerful tool in repertoire in eidetic therapies repeat تو اس میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ جناب آپ کو ان امیجز کی طرف لے جایا جائے جن سے پرابلم کاز ہو رہی ہے لیکن سوال ہے کہ how do we know how do we know which image is causing the problem یہ پرابلم جو ہے اختراسن عام طور پہ آئیڈیٹک پیرنٹس ٹیسٹ کے ذریعے حل کرتے ہیں ہی ایزیومز کہ most of the trauma of childhood cause problems for us تو اس لیے ہم چائلڈہڈ کو ریوزٹ کرتے ہیں ٹو سالو دا اور دا ٹراماز آف چائلڈہڈ لیکن اس سے جو ہمارے پرزینٹ سمٹمز ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں نا what is happened is that we are applying eidetic therapy in forensic context تو فورینزک کانٹیکس میں ہم ڈالیں گے جب اسے تو ہم کرائم کو ریوزٹ کریں گے تو یہ ہمیں اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی یہاں پہ یہ طے کرنے میں کہ ہمیں اس کرائم کے امیج کو ریوزٹ کرنا ہے جو کہ پیشنٹ کے لیے پرابلم کاز کر رہا ہے جو کہ وکٹم کے لیے پرابلم کاز کر رہا ہے but that is a serious problem why is it a serious problem اگر ایک وکٹم آف اے کرائم وہ بہت ایک شدید صدمے سے دو چار ہوا اس کرائم میں جس کو ڈب اے ریپ جس کو بین این اسالٹ تو اسے اس امیج کو ری وزٹ کرانا in the first few session is inappropriate یہ کوئی اتنی موزوں بات نہیں ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم شاید اوائڈ کریں اس امیج کو انوک کرنا کلائنٹ میں خود تو آئیڈیٹک تھراپی میں بعض اوقات ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ we can revisit some positive images of that person's childhood اور early experience and build on them تو ایک تو یہ آئیڈیٹک تھراپی کا اسپیکٹ ہے we we try and use imagery to revisit painful images in the past we could visit images of the transform them اچھا اب آئیڈیٹک تھراپی کی ایک اور ڈائمینشن بھی اور وہ ہے صرف ویژل امیجز نہیں ہے they are the sense the kinetic sense the sense of touch especially with the focus on hot and cold imagery and doctor Akhter Ahsen جو ہیں وہ اس چیز کو بھی الیبوریٹ کرتے ہیں کہ سینس آف ٹچ جو ہے it is more basic sense and that of vision جیسے when a baby is born he may have vision and hearing but his first sense which is even more active even active before the birth of the child is that of touch he can sense and feel تو وہ جو ہاٹ اینڈ کولڈ امیجری ہے دیٹ از یوزڈ تو آپ یہ ایک بعض اوقات کر سکتے ہیں مثلاً this I think can be very useful کہ ایک انسان جو ہے اسے کرائم سین میں دوبارہ مت لے کے جائیں آپ آپ اسے یہ کہیں کہ جناب آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور آپ کو میں ارج کروں گا کہ جو بھی کرائم ہوا تھا اس کی امیج پہ غور مت کیجئے اس کی ویژل امیجری پہ غور مت کیجئے but how did you feel did you feel hot اور کولڈ ٹھیک ہے نا that is a very creative twist by Akhter Ahsen in the field of eidetic therapy تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اسے اس کی جو فزیکل سینسن ہے اس کو ایکسپیرئنس کرنے کو کہتا ہے rather then the visual image you want to know the caustic image the tactile image of that experience اور اس کو بھی آپ ٹیمپریچر کی سینس میں پوچھتے ہیں was it hot was it cold اور وائی یو فیلنگ کولڈ آپ کو گرمی محسوس ہو رہی تھی اس میں یا ٹھنڈ لگ رہی تھی this is very significant because Akhter Ahsen reports that people respond at much deeper level to this kind of questioning اور یہ جو ہے سائیکو تھراپی میں ایک بہت بڑی انوویشن ہے کہ جناب آپ ایک ٹچ کے ذریعے جو ایکسپیرئنس ہے اس کو ایکسپلور کریں صرف ویژل امیجری کے ذریعے ایکسپیرئنس کو ایکسپلور نہ کریں بلکہ جو محسوس کیا آپ نے گرمی یا سردی اس کو ایکسپیرئنس کریں then what intervention is adapted typically Akhter Ahsen's intervention now involve changing the temperature of the tactile image مثلاً آپ کو ساتھ جب یہ واقعہ ہوا جب ڈاکو آئے تو آپ کو ویژلی اس کو فوکس مت کریں آپ صرف یہ بتائیں آنکھیں بند کر لیں اور یہ بتائیں آپ کو گرمی میں کا خیال آتا ہے اس کا سوچ کے یا سردی کا آپ کو ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے اس کے بارے میں سوچ کے یا گرمی زیادہ نا whatever the patient response Akhtar Hasan would reverse the polarity he would change it take you from hot to cold if you were hot اور take you from cold to hot if you were cold تو مثلاً ہم یہ کہیں کہ جناب مجھے سخت پسینہ آ رہا تھا اور سخت گرمی لگ رہی تھی اس وقت گرمی تھی بھی بڑی اور میں بہت پریشان تھا so now you would say all right close your eyes picture yourself here and now sitting in a very very cold room cold air blowing on you you feeling frozen almost so cold ٹھیک ہے so what you would try to do دیکھیں اس کا جو ایک باڈیلی ایکسپیرئنس ہے ٹرامے کا اس ٹرامٹک ایکسپیرئنس کے ٹیمپریچر سے آپ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں set a very creative technique and I have used it my own experience I found it to be very very effective اچھا اسی طرح اب آپ اس کو ریورس کرتے ہیں کہ وہ کہیں جی کہ میرے تو سوچ کے کپ کپی تاری ہوتی ہے ٹھنڈ سی اندر محسوس ہوتی ہے جم سا کچھ جاتا ہوں میں جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں now he would ask you to imagine that you are sitting in front of a heater اور fire and feeling very very warm The cold feeling inside you is melting slowly and you're feeling warmer and warmer till you're actually feeling very, very hot. Yeah? So, صرف کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ آپ بس کو بیٹھا ہوا ہے تو اسے ٹھنڈے سے گرم پہ لے گئے اور گرم سے ٹھنڈے پہ لے گئے but it's part of an overall therapeutic approach and the reason why I'm sharing this with you is to introduce you to the where of techniques that are available domain in the therapeutic domain تو یہاں سے یہ جو وکٹم کو ہیلپ کرنے کے لیے بہت ہی اچھی تھراپیوٹک اپروچ ہے جس میں کہ ہم نہ صرف ویژل امیجز کو دیکھتے ہیں بلکہ ٹیکسٹائل امیجز کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے ٹیمپریچر کو مینیپولیٹ کرتے ہیں supportive therapies for as supportive therapies go we can use variant of psychodynamic therapy psychodynamic therapy یا سائیکو اینالٹیکل تھراپی ہم آپ کو پہلے کافی تفصیل میں بتا چکے ہیں اس کی مختلف ورژن اسپیشلی فروئڈین اور یونگین ورژن جو ہیں وہ کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہیں فرائیڈین ورژن جس میں ایڈ ایگو سپر ایگو اور پھر ڈیفینس میکینزم کی بات ہے کانشیس اور انکانشیس کی بات ہے اور پھر یونگین سائیکو ڈائنامک تھیوری جس میں ٹرانسفر کاؤنٹر ٹرانسفرنس تو ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ ٹائپس کی بات ہے ایکسٹروورٹ انٹروورٹ کی بات ہے فور بیسک فنکشنز کی بات ہے جیسے sensation feeling thinking and intuition تو ساری یہ جو فریم ورک ہے اس کے اندر سپورٹو تھراپی ہو سکتی we can help the client not only by interpretation and analysis, but by holding them in a safe and secure emotional space. Similarly, اگر ہم کوگنیٹو بہیویئر تھراپی بھی کرتے ہیں جس میں کہ کافی ہم بلیفس کو چیلنج بھی کرتے ہیں ہم ان کو ایویڈینس تلاش کرنے کو بھی کہتے ہیں ہم انہیں ہوم ورک بھی دیتے ہیں لیکن even that can be done in the context of supportive therapy کیسے کوگنیٹو بہیویئر تھراپسٹ جب وکٹمس آف کرائم کے لیے سپورٹو تھراپی کرتا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ کلائنٹ کو اموشنلی سپورٹ کرے by providing praise by providing supportive comments by making them feel safe by being empathic by giving them respect تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوگنیٹو بہیویئر تھراپسٹ کے لیے بھی ضروری ہیں اتنی ضروری ہیں جتنی سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کے لیے ضروری ہیں تو اس لیے میں یہ انسسٹ کرتا ہوں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ جناب ایمپتی اور ریگارڈ اور ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کی پہلی بیسک چیز ہونی چاہیے so we can provide support therapy even within framework of cognitive behaviour therapy but will we do here we will do systematic desensitisation we will also do no exposure grade exposure of different kind but we will also challenge the client تھا سپورٹو وے جیسے جو ہوتا ہے نا وائی می ایک تھاٹ ہوتی ہے یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے ہمیشہ میں ہی ہوں بدقسمت تو کوگنیٹو بہیویئر تھراپسٹ جو ہے اس قسم کے غلط بلیفس کو چیلنج کرتا ہے لیکن چیلنج کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑتا ہے آپ سے بحث کرتا ہے وہ آپ سے ایویڈینس لیتا ہے اور بڑی ٹیکنیک سے لیتا ہے مثلا مطلب آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کہتا ہاں لگ رہا ہے کہ آپ واقعی بہت بد قسمت ہیں لیکن اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جناب میری عمر پینتیس سال ہے تو کہتا ہے اچھا آپ پینتیس سال کی عمر تک پہنچے کیسے ہیں اتنی بدقسمتی کی کے باوجود اور ہر چیز آپ ہی کے ساتھ بری ہوتی ہے تو اب تک تو میرے خیال میں آپ کو تو پانچ سال پہلے مر چکے ہونا چاہیے تھا جتنے آپ کہتے ہیں آپ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور پریشان تو you actually look at the evidence for the client belief جو کہ عام طور پہ بڑے اریشنل اور بڑے نیگیٹو قسم کے بلیوس ہوتے ہیں حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتے تو کوگنیٹو بہیویئر تھراپسٹ جو ہے آپ کے ساتھ مل کے ایکسپلور کرتا اور عموماً اس نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں کہ جناب آپ واقعی کوئی اتنے بدقسمت نہیں ہے بلکہ ہر انسان کی زندگی میں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں ٹھیک ہے ہر انسان کرائم کا وکٹم نہیں بنتا لیکن کافی لوگ بنتے ہیں اور اس سے پھر وہ ایمرج کرتے ہیں سکسیسفلی سروائو کرتے ہیں اسے تو you can be one of those people تو کاگنیٹو بہیویئر تھراپی کے فریم ورک میں we can do that therapist جو ہے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائریکشن آپ کو یاد ہوگا نیریٹو تھراپی اور سولوشن فوکس تھراپی کی ہم نے بہت بات کی تھی in the context of curls in the context of curls and violent people in the context of those people who have a bit of violence who have a habit of substance use لا تو ان کے لیے نیریٹو تھراپی ہم نے یوز کی تھی to help develop a positive story of their life because we set they have a negative story of their life victims کے ساتھ کیا ہوتا سم ٹائمز وٹ ہیپنس کے ایک بندے کی اپنی بہت پوزیٹو سیلف امیج ہے وہ پوری لائف بڑی کریٹو بڑی پروڈکٹیو گزاری ہے اچانک ایک ایسا صدمہ پہنچا ہے کہ اس کا شوق اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس کے جو پی ٹی ایس ڈی ہے پوسٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے اس کی وجہ سے اس کی سارے جو نہ صرف ایک پرفارمنس افیکٹ ہوئی ہے بلکہ اپنی اس پوری لائف کو جسے وہ پہلے سکسیسفل دیکھتا تھا اور پوزیٹو نظروں سے دیکھتا تھا اب اس نے اس کی ایک نیگیٹو اسٹوری ڈیولپ کر لی ہے اور اس نے یہ اس قسم کی اسٹوری سوچی ہے کہ جناب میں جو کچھ مرضی اچیو کر لوں ان دی اینڈ میرے ساتھ برا ہوتا how many of you think about it how many of you actually have got stories like that life stories like that I am sure many of you have life stories like that تو اسی طرح جو وکٹم کا جو کرائم کا کوئی وکٹم ہوتا ہے وہ بھی اس طرح اپنی ایک اسٹوری بناتا ہے کہ جناب میں جتنا بھی اچھا ہی کیوں نہ ہوں جتنا بھی سکسیسفل کیوں نہ ہوں میرے ساتھ برا ہوتا ہے نا the narrative therapist forensic psychologies when using narrative therapy they will now sit down with you and help understand first of all the will help understand the negative story that you have وہ کہے گا اچھا آپ ناکام ہوتے ہیں آپ کی زندگی کی یہ کہانی ہے کیا وہ کہ نہیں نہیں میں کچھ حد تک کامیاب ہوتا ہوں بڑا کچھ اچیو کرتا ہوں لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ سب چیزوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے ستیہ ہو جاتا ہے سب کچھ ڈوب ڈوب ڈوب جاتا ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا تو آپ اسے پوچھتے ہیں اچھا اوکے تو یہ تباہی اور بربادی کی کہانی مجھے سناؤ تو وہ پھر آپ کو یہ سناتا ہے اور اس طرح کی اسٹوری کریٹ کرتا ہے کہ جناب پہلے سکسیس آئی پھر تباہی آئی پھر سکسیس آئی پھر تباہی آئی پھر سکسیس آئی پھر تباہی آئی تو اب یہ اسٹوری جو ہے کافی ڈفرینٹ ہے from that of a criminal criminal کی اسٹوری میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ سکس نہیں دیکھ رہا ہوتا دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا اس کو ملی پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں اور وہ انہی کی ایک اسٹوری بنا رہا آپ نے ایز اے نیریٹو تھراپسٹ اس کریمنل کے ساتھ اس طرح کام کیا کہ اس کی لائف میں جو اچھی اچھی چیزیں تھیں جو پازیٹیو چیزیں تھیں جو پازیٹیو ایکسپیرینس تھے اس سے پوچھے اور ان کو ملا کے پھر ایک نئی اسٹوری ترتیب دی تاکہ وہ انسان ایک نئی کہانی کا کردار بنے اور اسے جی سکے یہاں ذرا مختلف چیلنج ہے آپ کے لیے یہاں پہ یو کین ٹیک ٹو اور تھری ڈفرینٹ اپروچز ایک اپروچ جسے میں کہتا ہوں سیکوینسنگ کہ آپ ری سیکوینسنگ کر دیتے جسے وہ پریشانی بطور انجام دیکھ رہا ہے وہاں اسے پریشانی بطور ابتدا دکھا سکتا مثلا میں کلاس ون میں فرسٹ آیا لیکن کلاس ٹو میں مجھے ایک بہت ہی برے ٹیچر کلاس ٹیچر ملا اور اس نے میری پڑھائی کا ستیہ ناش کر دیا اب اسی طرح کلاس تھری میں میں نے بڑا اچھا پرفارم کرنا شروع کیا تھا لیکن پھر ٹیچرز اتنے چینج ہوئے کہ میری پڑھائی سفر اچھا اس میں تھوڑی سی ریسیکوینسنگ اگر ہم کر دیں تو یوں ہو جائے گی کہ جناب آپ نے بڑا اچھا شروع کیا اور باوجود اس کے کہ آپ کو کلاس ٹو میں ایک برا ٹیچر ملا کلاس تھری میں آپ نے پھر اچھا آغاز کیا اب برا ٹیچر ملنا جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں تھا وہ حالات تھے حالات پہ آپ کا کنٹرول نہیں لیکن آپ کی اپنی جو شخصیت ہے وہ تو یہی ظاہر کر رہی ہے کہ برے حالات آتے رہے آپ نے پھر بھی یہ نئے سٹارٹ لیے نئی کامیابیاں شروع کی سو گریجولی فورن نہیں اگر آپ فورن یہ کرتے ہیں تو کلائنٹ اسے سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ سے اپنی تعریف سنیں وہ تو آپ کو اپنی پریشانی ہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ اسے یہ دکھائیں گے کہ بھائی باوجود اس کے کہ تمہیں اکثر برے ٹیچر ملتے رہے تم نے اچھے ٹیچر سے بھرپور فائدہ اٹھایا پاکستان میں جہاں چالیس فیصد سے زیادہ بچے پرائمری اسکول میں کلاس سے بھاگ جاتے ہیں تم نے وہاں سروائو کیا آگے پڑھے کالج میں گئے یونیورسٹی میں گئے سروائو کیا باوجود پریشانیوں کے تکلیفوں کے دکھوں کے آگے بڑھتے رہے اب یہ کرائم بھی ہوا ہے جس کے نتیجے میں تم پریشان ہوئے ہو اس کے بعد بھی تم تھراپی کے لیے آئے ہو اور تھراپی کے لیے آنے کا مطلب یہی ہے کہ تم پھر اپنے مصائب سے اپنی پریشانیوں سے اپنی مصیبتوں سے ڈفیکلٹی سے لڑنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے طریقہ بھی آتا ہے so you are are very resourceful person you are very brave person very courageous person who's who believes in rising from the ashes and starting a new like phoenix ہوتا نا ایک پرندہ جو کہ اپنی ایشز میں سے دوبارہ سے زندہ ہوتا انکا جیسے ایک پرندہ ہے نا کہ وہ اپنی جل جاتا ہے اور پھر راکھ میں سے دوبارہ سے نکلتا mythical bird so you can help that person develop a new story in the context of narrative therapy and eventually چاہے سیکسل ایکٹیویٹی کے وکٹمز ہوں چاہے وائلنٹ ایکٹیویٹی کے وکٹمز ہوں we will need some kind of self esteem boosting therapies یعنی اپنی جو عزت نفس جو آپ کی مجروح ہوئی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں کس قسم کی تھراپیز کی جا سکتی ہیں سیلف اسٹیم ہے کیا what does it mean to have positive self esteem self esteem کے بہت سے پہلو ہیں اس کا تعلق آپ کی نیشنل اور سوشل آئیڈینٹی سے بھی ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کی کلچرل آئیڈینٹی سے بھی ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کی فیملی کی آئیڈینٹی کا بھی ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کی اپنی ذات کی آئیڈینٹی کا بھی ہوتا ہے مثلا اگر آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ سید ہیں تو آپ کی سید ہونے کے حوالے سے بہت عزت ہوگی اور اس حوالے سے آپ خود کو بھی اچھا گردانیں گے کہ جناب ہاں میں اس میں آپ کی کوئی اپنی پروفیشنل یا پرسنل کوالٹی شامل نہیں ہے لیکن آپ کی جو ایک انہیریٹنس ہے جینیٹک اس پہ آپ پرائڈ شو کر سکتے ہیں وچ از فائن یا آپ کسی خاص برادری سے ہیں جاٹ ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا ارائی اور اور کمہار جلاحا وغیرہ تو ڈفرینٹ ذاتیں ڈفرینٹ برادری ہیں جو پروفیشنل کاسٹ کے ساتھ ووکیشنل کاسٹ کے ساتھ چلی آ رہی تو ان میں انسان پرائڈ لیتا ہے کہ جناب ہم فلاں ذات سے ہیں اور ہماری یہ کوالٹیز اسی طرح کچھ ایتھنک ہیں کہ جناب ہم لاہوری ہیں اور لاہوری اس طرح کے ہوتے ہیں یا ہم پشاوری ہیں اور پشاوری اس طرح کے ہوتے ہیں یا ہم کراچی آئٹس جو ہیں وہ ان میں یہ خصوصیات ہیں پھر سیلف اسٹیم میں جو آئیڈینٹی کے پہلو ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ سوشل نیشنل کلچرل دوسرے ہیں سیلف اسٹیم میں پھر یہ باتیں ہیں جو اچیومنٹ کے ذریعے آتی جیسے وہ ٹرانسڈینٹل میڈیٹیشن میں ایک ہوتے تھے مہارشی مہیش یوگی تو وہ کہا کرتے تھے کہ fulfilment comes through achievement and achievement comes through action تو سیلف اسٹیم بیس تھراپی جو ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم کلائنٹ سے کسی قسم کی اچیومنٹ کروائیں اور اچیومنٹ کروانے کے لیے ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے صرف باتیں کرنے سے صرف پریز کرنے سے جو تھراپی ہوتی ہے وہ نیریٹو تھراپی میں جیسے ہے کافی افیکٹو تھراپی ہے یعنی میں کہہ رہا کہ باتیں کرنے سے تھراپی افیکٹو نہیں ہوتی لیکن جو تھراپی ایکٹیویٹی سے آتی جو تھراپی ایکٹیویٹی سے اچیو کر لیتی ہے وہ صرف باتوں سے اچیو نہیں کر پاتی سو achievement comes through action design a whole range of activity for the class to do so that they can feel proud of himself اب یہاں جو کانسیپٹ ہے اسکلس ٹریننگ وہ سیلف اسٹیم کے ساتھ پیئر کیا جا سکتا اب یہاں لیکن میں تھوڑا سا آپ کو کوشن کروں گا اسکلس ٹریننگ کے حوالے سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے کبھی ساری زندگی ٹینس کا بلہ ریکٹ اپنے ہاتھ میں ہی نہیں پکڑا آپ انہیں کہتے ہیں جناب تین مہینے کا پروگرام ہے اس سے آپ نکلیں گے تو ٹینس کے ورلڈ چیمپئن آپ بن بن سکتے اب یہ بڑے سی چیز ہے اور چانسز آر کہ وہ تین مہینے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ اتنا مایوس ہوگا اپنے آپ سے کہ اس کی پہلے سے بھی کم سیلف اسٹیم ہوگی کیوں کہ وہ اس نے ایک ایسی چیز کی ہوگی جس میں وہ ناکام ہوگی تو اسکلس ٹریننگ جو ہے وہ بڑی ہی اپروپریٹلی کرنی چاہیے پہلے تو اسسمنٹ بڑی اچھی ہونی چاہیے کہ اس انسان کو پہلے کیا آتا ہے مثلا دوست بنانے ایک انسان ہے اسے دوست بنانے میں مشکل پیش آتی تو سب سے پہلے اسکلس ٹریننگ میں ہم کوشش کریں گے کہ تین چار ایسے لوگوں کو اکٹھا کر لیں جنہیں دوست بنانے میں مشکل ہوتی ہے اور انہیں اس گروپ کے اندر ہی ایک دوسرے سے دوستی کرنے کی پریکٹس کی جائے کروائی جائے اور پھر جب وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں پھر اس پریکٹس میں تو اس میں یہ چیز بھی پریکٹس کریں کہ جب وہ نئے دوست بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے اس کو وہ رول پلے کر سکتے ہیں ڈراما تھراپی کی طرح انیکٹ کر سکتے ہیں اور نئی اسکلز اپنے میں ڈیولپ کر سکتے مثلاً انگلینڈ میں جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی سے بات شروع کرنی ہو تو آپ ہمیشہ موسم کی بات کرتے مثلاً انگلینڈ میں چونکہ سردی ہوتی ہے سارا سال سورج بہت کم نکلتا ہے تو جس دن سورج نکلا ہو تو انگریز لوگ ایک دوسرے کو ملے تو کہتے ہیں نائس ڈے اور دوسرا بندہ کہتا ہے یس لولی ویدر اور اگر وہ گفتگو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ مزید کوئی کامنٹ دے گا ویدر پہ اور اگر وہ گفتگو جاری نہیں رکھنا چاہ رہا تو اگلا اگلی بات کر کے تو وہ وہاں سے چلا جائے گا لیکن کوئی برا محسوس نہیں کرتا تو ایک بڑا اچھا ان کے یہاں ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے کہتے ہیں کہ جناب oh what a terrible weather کتنی برا کتنا برا موسم ہے نا بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی پریشانی تو دوسرا شخص اگر اس سے بات کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے تو وہ کہے گا جی ہاں دیکھے نا میں بھی صبح گاڑی نکالتے وقت بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ اتنی تیز بارش تھی کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور سڑکوں پہ بھی پانی کا تو اب یہ ایک طریقہ ہے ان کے کلچر میں ہمارے کلچر میں there are different ways again عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسموکرز میں بڑی آسانی تھی اب تو سنا ہے کہ اسموکنگ وغیرہ پہ کافی بینز لگ جائیں گے لیکن جو اسموکرز ہیں وہ ایک دوسرے سے ماچس مانگ کے یا سگریٹ مانگ کے یا ایک دوسرے کو لائٹر یا ماچس آفر کر کے گفتگو شروع کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو یہ ہوتا ہے اکثر کہ آپ اگر کسی چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں اور دوسرا بھی اسی چیز میں انٹرسٹیڈ ہے تو آپ اس چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تو یہ اسکلس ٹریننگ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور ان اسکلس کو ٹرین کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے ایک تو پریکٹیکل مقصد ہے نا کہ آپ کو ایک چیز میں دشواری ہو رہی ہے وہ آپ کو سکھائی جائے لیکن جو سیلف اسٹیم کا اسپیکٹ ہے کہ آپ جب ایک نئی چیز سیکھتے ہیں سکسیسفلی سیکھتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کی عزت نفس بڑھ جاتی ہے آپ کی عزت اپنی آنکھوں میں بلند ہو جاتی ہے آپ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح ہے نا جیسے آپ نے اگر پہلی جماعت میں امتحان دیا اور فرسٹ آ گئے تو آپ کی اپنی جو فیلنگ تھی کہ ہاں جی میں فرسٹ آتا ہوں اور اگر آپ فیل ہو گئے تو ماں باپ نے بھی کہا فیلو نالائک آ گیا ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی فیلو نالائک ناکام سمجھتے ہیں تو اس سے آپ کی اپنی عزت نفس مجرو ہوتی تو یہ جو ایکسپیرینسیز ہیں جس میں آپ کو ایک کرائم کا نشانہ بنایا گیا ہے آپ کو ہیوملیٹ کیا گیا ہے آپ کو دلیل کیا گیا ہے آپ کو مارا پیٹا گیا ہے یا آپ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اس سے آپ کی آپ کی عزت نفس بہت مجروح ہوتی ہے آپ کی سیلف ریسپیکٹ بہت ہرٹ ہوتی ہے آپ کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے اور اس سیلف اسٹیم کو پھر سے بوسٹ کرنے کے لیے پریز تو دی جا سکتی ہے لیکن ایسی پریز خوشامد لگتی ہے فلیٹری لگتی ہے جھوٹی لگتی ہے تو اس لیے جب آپ کو کوئی نئی چیز سکھائی جاتی ہے جس میں جو آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے تو کیا ہوتا ہے آپ کو ایکشن کے ذریعے ایکٹیویٹی کے ذریعے اچیومنٹ ملتی ہے اور اس اچیومنٹ کی وجہ سے آپ کو فلفلمنٹ ملتی ہے اور اس فلفلمنٹ سے آپ کی سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے پوزیٹیو ڈائریکشن میں موو کرتی so that is in my opinion one way of getting self esteem based therapies اب there is another way of looking at جیسے ہم کہتے ہیں کوشچنز اینڈ کمپلیمنٹس اور یہ طریقہ ہم نے نیریٹو تھراپی سے لیا کہ ایک طرف تو ہوگی activity now we have to support it talk and remember a good therapist always has a compliment to give اور اسے کیا ہوتا ہے اس سے سیلف اسٹیم زیادہ بوسٹ ہوتی ہے مثلاً صاحب ہیں انہیں سخت ڈپریشن ہے کیونکہ وہ ایک وائلنٹ کرائم کا ٹارگیٹ تھے ایک وائلنٹ کرائم کے وکٹم تھے اور انہیں بہت سخت ڈپریشن رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اپیرنس کا خیال نہیں رکھتے اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے صاف نہیں رہتے میلے کچیلے رہتے تو اب آپ نے انہیں ٹاسک دیا ہے کہ جناب اب نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو نہا کے آئیں گے اور نئے کپڑے پہن کے آئیں گے اور آپ کے جوتے پالش ہوں گے تو اب وہ کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور اس نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں your first will be to to ماشاء اللہ you looking very very good today ٹھیک ہے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ نے یہ جو چینجز کیے ہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن اس میں ساتھ آپ ایک اور بات بھی کریں صرف یہ نہیں کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں بلکہ کہ آپ کو جو میں نے ایکٹیویٹی دی تھی آپ کی اپنی سیلف اسٹیم بہتر کرنے کے لیے آپ نے وہ ایکٹیویٹی کی ہے right which is taking another step forward کہ یہ صرف ایکٹیویٹی اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ اچھے لگیں بلکہ آپ اچھا محسوس کریں اور اچھا محسوس کرنے کے لیے اگر آپ نے ایکٹیویٹی کوئی کی ہے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی مدد آپ کے اصول پہ عمل کرنا شروع کر دیا try and understand the difference ایک بندہ اچھا لگ رہا ہے میں سے کہتا ہوں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ تو ایک ایک بات ہو گئی so that's one compliment now I want to take another compliment out of it that is میں نے آپ سے ایک کام کہا تھا کیا کام کہا تھا کہتے یہی کہ جناب میں نے نہانا ہے اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے اور کپڑے بدلنے ہیں اور جوتے پالش کرنے ہیں وغیرہ تو میں نے سب کچھ کیا تو میں پوچھوں گا کیوں کیا آپ کیوں کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں میں بہتر ہونا چاہتا ہوں میں ایک بہتر انسان بننا چاہتا ہوں رائٹ right? تو آپ نے انہیں یہ کہا کہ جناب اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے ایک اسٹیپ لیا ان دا رائٹ ڈائریکشن تو یہ بھی بہت زبردست بات کی آپ نے کہ جو آپ کو ہوم ورک ملا تھا وہ آپ نے پورا کیا تو اب آپ نے انہیں دو کمپلیمنٹ دیے ہیں ایک میں ایک تیر میں دو شکار جیسے ہم کہتے ہیں نا تو good therapist is always looking for opportunities to give compliments سب سے پہلے کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں اور دوسرے کہ مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے کہ آپ واقعی بہتر بننا چاہ رہے ہیں جو آپ کی ہیں ان کو آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اب اور بھی زیادہ جوش سے ولولے سے آپ کے ساتھ کام کروں گا کیونکہ آپ میری باتوں کو بھی تو سیریسلی لے رہے ہیں نا آپ نے مجھے امپورٹینس دی ہے تو میں مزید آپ کو امپورٹینس دوں گا آپ کو اس مقصد کے حصول میں مدد کروں گا as you have demonstrated that you can help yourself remember a good therapist always gives compliment these words اب یو فیئر ویل انشاءاللہ اگلے لیکچر تک خدا حافظ